ایک مہینہ پورو نوراتری بیتی جس میں بھگوان رام کا راون سے گھنگور یدھ ہوا تھا پھر دسویں دن دشہرہ ہوا جس دن بھگوان رام نے راون کو مارا تھا اس لیے اس کو وجے دشمی بھی کہا جاتا ہے اور ٹھیک دشمی وجے دشمی کے بیسویں دن دیپاولی آئی جیسے کہ کل سب لوگوں نے منایا تو آج تھوڑا سا دیپاولی کے وشے میں بتائیں گے کہ دیپاولی کیوں منائی جاتی ہے اور کیسے منائی منائی جانی چاہیے جب بھگوان رام ایودھیا سے نکلے جب ان کو چودہ سال کا ونواس ہوا تو جیسے ہی وہ ایودھیا چھوڑ کر کے نکلے رس پر بیٹھ بیٹھے آگے ونواس کی یاترا کو پرستھان کیے اسی سمے کا ورنن گوسوامی تلسی داس جی کرتے کرتے ہیں کہ اودھ کی کیا استھتی تھی ایودھیا کی کیا استھتی تھی لاگ یوتھ بھیا بھاری مانو کا وہی ایودھیا جس میں وہاں رام رہتے تھے جب وہاں رام وہاں سے پرستھان کر دیے پھر وہی ایودھیا ایسی ہو گئی مانو کال رات اندھیاری مانو کال کی راتری ہو جیسے کال نے نمنترن دے دیا ہو ایسی کال راتری کی گھنگھور کال راتری کی تلے وہ اودھ دکھائی دے رہی تھی گھر مسان پریجن بھوتا ست ہت میت منو جم دوتا اور اسی ایودھیا میں گھر مسان گھر جو تھا شمشان کی طرح دکھائی دینے لگا جیسے شمشان ہوتا ہے وہاں کوئی جاتے ہیں ادھکانش سبھی لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی بھوت نہ گھوم رہا ہو کوئی پریت آتما نہ بھٹک رہی ہو تو وہاں ایودھیا میں پرتیک گھر مشان کی طرح دکھائی دینے لگا اور پریجن جن بھوتا اور جو بھی اس میں رہنے والے لوگ تھے پریجن تھے پریوار جن تھے وہ سب بھوتوں کے سامان لگنے لگے ست ہتمیت ستحت دوتا ست مطلب پتر متر اور جو بھی ہتیشی تھے سگے سبندی وہ سب یمدوت کے سامان دکھائی دینے لگے اسی ایودھیا میں مطلب بھگوان رام جب جیسے ہی پرستھان کیے ایودھیا سے تیسے ہی وہ ایودھیا بھینکر بھیاونی دکھائی دینے لگی اس میں جتنے بھی متر بندھو ہتیشی تھے گھر پریوار جن تھے سب وپریت سب کا وپریت سبھاؤ ہو گیا کنتو اسی ایودھیا میں جب چودہ سال کے بنواس کے بعد بہن رام نانا پرکار کے آسر پرتی والے لوگوں کا شمن کرتے ہوئے ویراد کبند کمبکرن میگنا خردوشن ترشرا لوب نرانتک اتکائے اہراون راون کمبکرن اتیادی راکسوں کو مار کر کے جیسی یویا واپس لوٹے تا ان کے آگمن کی خوشی میں لوگوں نے دیپوں کی پنکتیاں سجائیں گھر گھر میں دیپ جلا گرہ گرہ پتی پرتی منی دیپ ہیں پرتیک گھر میں گھر گھر میں دیپ دیپ شوبھائمان مان ہو رہا تھا کنتو وہ دیپک بھی جو تھا وہ جو کال کا جو اندھکار تھا جو بھگوان رام کے جانے سے جو ہوا تھا اس اندھکار کو ختم نہیں کر پا رہا تھا وہ ختم تبھی ہوا جب وہاں رام راج سنگھاسن پہ بیٹھ گئے رام راج بیٹھے ترے لوکا جب وہاں رام سنگھاسن پہ رتھاروڑھ ہو گئے سنگھاسن روڑ سنگھاسناروڑھ ہو گئے رائے پاٹ جب ان کے سنرکن میں ہو گیا پھر اس کے پشچات گوسوامی تلسی داس جی ورن کرتے ہیں کہ اس کے پشچات ایک الوکنا گٹی ایودھیا میں وہ کیا تھی اسی ایودھیا میں جو کاتری کے سامان اودھیا دکھائی دے رہی تھی جس میں سب متر ہتھشی پریوار جن سب وپریت دشا میں دکھائی دے رہے تھے اسی ایودھیا میں جبتے رام پرتاپ کگیسا ادت بھتی پربل دا پوری پرکاش رہتی بہتن سکھ بہتن منسوکا کہ اس ایودھیا میں بڑا ہی الوکک پرکاش پھیلا وہ رام کے پرتاپ کا جب تے رام پرتاپ کھگیسا کاوشنڈی جی گروڑ سے کہہ رہے ہیں کہ جب سے اس ایودھیا پوری میں وہ رام کا پرتاپ روپی سوریہ جب کھل گیا تو بڑا ہی الوکک پرکاش ہوا پوری پرکاش رہوتی ہوں لوگ کا کےو پوری میں ہی پرکاش نہیں ہوا کیول ایودھیا میں پرکاش نہیں ہوا وہ پرکاش تینوں لوکوں میں پھیل گیا اور بہتن سکھ بہوتن من شوکا کنتو اس رام پرتاپ روپی سوریہ کے پرکاشت ہونے سے بہت سے لوگ تو سکھی ہوئے اور بہت سے ایسے بھی تھے جن کو شوق ہوا جو ان کے اس پرتا روپی سوریہ کو دیکھ کر کے شوقا کل ہو گئے تو پھر گوسوامی تلسی داس جی آگے ورن کرتے ہیں کہ کون سے وہ لوگ تھے جن کو پرسنتا ہوئی اور کون سے وہ لوگ تھے جن کو اپرسنتا ہوئی پوری پرکاش رہ ہوتی ہوں لوکا بہتن سکھ بہتن من پرتھم اودیا نسا نسانی اور رام پرتاپ روپی سوریہ کے کھلنے سے سب سے پہلا یہ ہوا کہ اودار روپی راتری کا انت ہو گیا جو کار راتری تھی اودار روپی راتری تھی وہ اس کا انت ہو گیا اس کا انت تبھی ہوا جو رام پرتاپ روپی سوریہ پرکاشت ہوا کیول جو ہم لوگ جیسے آج کل دیپک جلا رہے ہیں دیا میں تیل جلا کر کے کیول انہی دیاؤں کی پنکتیوں سے وہ پرکاش دیوں کے پنکتیوں کے پرکاش سے وہ اندھکار سماپت نہیں ہوا وہ تبھی سماپت ہوا جب رام پرتاپ روپی سوریہ پورن روپ سے کھل گیا پرتھم اودیا نسانی تو اودیا روپی راتری سماپت ہو گئی جو کال راتری کے تلیہ تھی جو بہن رام کے جانے سے جس راتری کی شروعات ہوئی تھی وہ راتری یہاں پہ سماپت ہو گئی اور اگ الوک جہاں تہاں لکانے کام کرو کیرو سکچانے اور پاپ روپی الو اگ الوک جہاں تہاں لکانے جو پاپ روپی الو تھے وہ جہاں تہاں چھپ گئے وہ پاپ پرکٹ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے تھے سماپت ہو گئے وہ بھاگ گئے اور کام کرود کیرو سکچانے کام کرود روپی کمود سکچا گئے جیسے کہ کمود ایک کمل کی طرح پھول ہوتا ہے جو تالابوں میں کھلتا ہے جیسے وہ سوریہ کے کھلتے ہی سکچا جاتا ہے مرجھا جاتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے کام کرود روپی روپی کمود یہ گوسوامی تلسی داس جی نے یہاں اسی کمود کی کام کرو کو کمد کی سجھا دی ہے کہ جب رام پرتاپ روپی سوریہ کھل گیا تو کام کرود روپی جو کمود تھے وہ سکچا گئے متسر مان مو مد چورا انکر ہنر نہ کونی او را متسر مان موہ چورا مسر مطلب عشا جو دوسروں کو دیکھنے سے جو جلن ہوتی ہے اس کا نام ہے مسر مسر مان مان سمان جو ہم کو چاہیے موہ او مد مطلب ابھیمان ان کر ہنر نہ کونے ہو رہا یہ چاروں جو چور تھے جو بار بار ہماری دیوی سمپداؤں کا اپہرن کرتے رہتے تھے ان کر ہنر نہ کور نہیں ہو رہا ان کا ہنر بھی ان کی کلائیں بھی سب سماپت ہو گئی اب مان مو مد مسر یہ سب سماپت ہو گئے اور ان سب کو تو شوق ہوا رام پرتاپ روپی سوریہ کے کھلنے سے ارتھات ان کا انت ہو گیا کنتو وہ رام پرتاپ رام کے پرتاپ روپی سوریہ کے کھلنے سے پرکاشت ہونے سے جو پرسنتا ہوئی اب اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دھرم تڑاک جان وگیانا یہ پنکج بکسے ودی نانا کہ دھرم روپی تالاب میں گیان اور ویراگ روپی کمل کھل گئے گیان اور ویراگ یہ گیان اور وگیان بھلی پرکار سے یہ پرکاشت ہو گئی کھل گئے یہ پنکج بکسے ودی نانا دھرم تڑاگ جان وجانا یہ پنکج وکسے دانا یہ نانا پرکار کے جو کمل تھے جان وجان روپی یہ کھل گئی یہ پرکاشت ہو گئے اب رام پرتاپ روپی سوریہ کے ساتھ میں اور سکھ سنتوش براگ وویکا بگت سوکوک انیکا اور سکھ سنتوش ویراگ اور وویک یہ جو چکوے تھے یہ شوک رہت ہو گئے جیسے کہ چکوے کا سوبھاؤ ہوتا ہے کہ جب راتری میں یہ شوکاکل شوکا کل ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ چکوا چکوی کا ملن نہیں ہو پاتا کنتو جب رام پرتاپ روپی سوریہ کھل گیا تو یہ وویک ویراگ سکھ سنتوش یہ سب پرسن پرسن ہو گئے شوک رہت ہو گئے کیوں کیونکہ ان کے دوارا پرم پتا پرماتما کا پرکاش ان کو ملنے لگا ان کا ملن ہوگا پرماتما سے یہ پرتاپ روی جا کے ارجب کر ہی پرکاش پچھلے پچھلے پچھلے باڑ ہی پرتھم جے کہے تھے پاویناس تو اس پرکار سے یہ پرتاپ روی جا کے یہ پرتاپ روپی سوریہ جس کے ہردے میں پرکاشت ہو جاتا ہے ارتھات یہ جو پرکاش ہوتا ہے یہ کہیں باہر نہیں ہوتا ہے یہ ہردے میں ہوتا ہے یہ پرکاش ربی جا کے ارجب کر ہی پرکاش پچھلے بارہ پرتھم جے کہے تے تھے ناس جو پیچھے کہے گئے ہیں دیوی پروتی کے لکشن ویک ویراک سکھ سنتوش دھرم گیان وجان یہ تو وکست ہوتے ہیں یہ تو بڑھتے ہیں اور جو پہلے بتائے گئے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے کام کرو لو مو مد مسر یہ سماپت ہو جاتے ہیں رام پرتاپ روپی سوریہ کے کھلنے سے ارتھات جو ایودھیا میں جو کاتری کی شروعات ہوئی تھی وہ رام پرتاپ روپی سوریہ کے کھلنے سے ہوئی رام پرتاپ روپی سوریہ کے کھلتے ہی وہ سماپت ہو گئی کاتری اسی کو ودیا روپی راتری بتایا وہ رام روپی سوریہ کے کھلنے سے ہی سماپت ہوئی اسی کو مہرشی یوگ درش مہرشی پتنجلی نے درشن میں بتایا کہ کال راتری واسطے میں کیا ہے اودیا کیا ہے کہ اشوچی سکھ انات مسو نتیہ شوچی دکھ انات مسو اودیا اردات انتہیہ میں نتیہ کی پرتیتی ہونا اور دکھ میں سکھ کی پرتیت ہونا اور اشدی میں شدھ کی پرتی ہونا اور اناتما میں آتما کی پرتیتھ ہونا یہ اودیا ہے اس اودیا روپی راتری کا انت ہو گیا اور رام پرتاپ روپی جب سماپ کھل گیا تو اس اودیا روپی راتری کا انت ہو گیا کنتو اب یہ اودار روپی راتری ہمارے انترال سے جائے کیسے یہ کام کرو لوپ مو مسر یہ کیسے سماپت ہو کیونکہ ہماری جو دکھ کا کارن ہے ان سب کا کارن یہی آسر سمپد ہے جس کو کام کرو لو مو مسر کے روپ میں ابھی ہم نے بتایا جو پاپ روپی الو ہیں کمود ہیں ان کا سروپ بتایا گو سومی تلسی داس جی نے انہی کے کارن یہ اودھ روپی راتری پرکاشت اوددھ روپی راتری کا اندھکار رہتا ہے کنت یہ ابدار روپی راتری سماپت کیسے ہو تو گوسوامی تلسی داس جی بتاتے ہیں کہ رام نام منی دیپ دھر جی ہیرار تصویر بھیتر باہر رہ چاہ سوج یار یہ ہم کو اس رام پرتاپ روپی سوریہ کو سوریہ کا پرکاش چاہیے تو ہم کو پہلے پہلی شروعات رام نام منی روپی دیپک سے کرنی ہوگی ارتھات ایک پرماتا کا نام کا سمرن کرنا پڑے گا اوم یا رام ایک نام کا جاپ کیا جاتا ہے جیسے ہمارے مہا پرش بتاتے ہیں انادی کال سے کسی دوڑے دوڑے اکشر کے نام کا جاپ کیا جاتا ہے کسی بھی ایک نام کا جب ہم جاپ کریں گے نتیہ جیوا پہ اس کو رکھیں گے بیکری مدھیما کے دوارا اس کا جاپ کریں گے بیکری مطلب ویکت کرتے ہوئے اوم یا رام جیسے ہم بول رہے ہیں آپ سن بھی رہے ہیں پھر اسی نام کو مدھیما شرینی سے جپا جاتا ہے کہ ہم جاپ کریں اور پاس میں بیٹھا ویکتی اس کو سن نہ پائے اس نام کا جاپ کٹھ سے کیا جاتا ہے جب یہ جاپ کنٹھ سے ہونے لگے اسی کو گوسومی تلسی داس جی کہتے ہیں کہ رام نام دیپ درو جی ہر دار جیوا روپی دہری پہ نام روپی دیپک کرو دو بار بار ہماری جیوہ پہ سدیو اس کا سمرن بنا رہے ہر پل ہر کھن ہمیں اس پرماتما کا نام کا سمرن بنا رہے بار بار وہ نام یاد آتا رہے جیسے کہ پوجا گرو مہاراج کہتے بھی ہیں کہ یدی نام آتا ہے تو سونے پہ سہاگا ہے تو اس پرکار سے نام کا سمرن سدیو بنا رہنا چاہیے تو رام نام منی دیپ دھر جی ہے دہری دوار اس رام نام روپی منی دیپک کو ہم کو جیوا روپی دہری پہ رکھنا ہے کیول باہری دیا دیا جلانے سے ہمارا کام سماپت نہیں ہو جائے گا ان باہری دیپکوں کے مادھیم سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے باہر ہم دیپک رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں تاکہ باہر کا اندھکار سماپت ہو جائے یدی ہم دیپک نہیں رکھیں گے اندھیرا رہے گا بتی بھی بتا دیا جائے تو اندھیرے میں کوئی ویکتی کہیں بھی کنواں میں گر سکتا ہے کہیں بھی گڈھے میں گر سکتا ہے کہیں بھی سانپ کے اوپر پیر پڑ سکتا ہے مگر یدی دیا جلاتے ہیں پرکاش کر دیتے ہیں لائٹ جلا دیتے ہیں وہ تو ہم کو وستو سامنے دکھائی دینے لگتی ہے تو ہم بچ اس سے بچاؤ کرنے لگتے ہیں تو ٹھیک اسی پرکار سے ہم کو اپنے انترال میں بھی پرماتما کا نام روپی دیپک جلانا ہے یدی ہم پرماتا کا نام روپی دیپک جلانے لگیں گے تو دھیرے دھیرے ہم کو ہمارے انترال میں جو کچڑا بھرا ہے کام کرو لو مو کا وہ دکھائی دینے لگے گا اور ہم ان سے بچنے لگیں گے جب تک ہم کوئی دکھائی نہیں دے گا تب ان سے بچیں گے کیسے ہم اسی میں لپاہی مان رہتے ہیں کوئی جیسا ہی من میں سنکلپ آتا ہے اسی کے انوسار ہم برتنے لگتے ہیں مگر جب ہم کو دکھائی دینے لگیں گے یہ وکار تب دھیرے دھیرے ہم ان سے بچنے کا پریاس کریں گے اسی لیے اس رام نام روپی منی دیپک کو ہم کو پہلے جلانا ہے تو رام نام منی دیپ دوار تلسی بھیتر باہر جو چاہ سے تلسی داس جی کہتے ہیں کہ یدی بھیتر اور باہر اجالا چاہتے ہو تو اس رام نام روپی دیپک کو جلاؤ اس رام نام روپی دیپک کو جلانے سے ہمارے ہردے میں پرکاش ہوگا ارتھات ہمارے ہردے میں جو کام کرو لو مو کے جو سنسکار بنے ہوئے ہیں وہ ہم کو دکھائی دینے لگیں گے تاکہ ہم ان سے بچیں ان سے بچنے کا ہم کو اپائے دکھنے لگے گا اور باہر بھی پرکاش ہونے لگے گا باہر سے باہر پرکاش ہونے کا مطلب ہے کہ باہر بھی ہم جو سمدھی چاہتے ہیں لوک میں سمردی چاہتے ہیں باہر میں بوتک وست چاہتے ہیں وہ بھی بھگوان دینے لگیں گے جیسے کہ پرائے لوگ گرو مہارا کے پاس آتے ہیں نانا پرکار کی کامناؤں کو لے کر کے تو آتے ہیں ان کی بوتک کامنائیں بھی پورتی ہوتی ہیں اور انتری آنترکامیں بھی پورتی ہو انتری کامنا کی پورتی ہونے لگے گی دھیرے دھیرے جیسے ہم رام نام روپی منی دیپک کو جلاتے جائیں گے تو ویسے ہی ویسے ہماری آنترک منوکام ارتھات ہمیں بھجن میں بھی سہایتا ملنے لگے گی اور بھوتک کامنائیں بھی ہماری پورتی ہونے لگیں گی اسی لیے بھیتر اور باہر دونوں پرکار سے یدی ہم کو اجالا چاہیے یدی ہم کو باہر میں بہت ہی چیزیں بھی چاہیے تو اس کے لیے بھی ہم کو رام نام روپی منی دیپک کو جلانا ہوگا بنا رام نام روپی منی دیپک کو جلائے ہماری ہی کامنا بھی پورتی نہیں ہو سکتی اور ایک سمے ایسا آ جائے گا کہ ہم چاہیں گے بھی بھوتک وستوں کو تو بھی بھگوان ان کی پورتی نہیں کریں گے پھر بھگوان وہی کریں گے جس میں ہمارا پرم کلیان ہوگا جیسے کہ پوجیہ دادا گرو مہاراج جیسے ایک مہاتما ملے ان کو بھوجن کرائے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو تو دو تین بار پوچھا تو پہلے تو دادا گرو مہاراج کے من میں کوئی اچھا ہی نہیں تھی مگر جب تیسری بار پوچھا کہ کیا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ کیوں سے نہ پٹکھائی ہوں کہ میں کسی سے بھی کشتی میں پٹکنی نہ کھاؤں کیونکہ پوجے دادا گرو مہاراج کو کشتی کا بہت شوق تھا پھر ان مہاتما نے آشیرواد دیا کہ جا کیوں سے نہ پٹکھائی ہے کہ تم کسی سے بھی ہارو گے نہیں مگر کچھ ہی دنوں بعد کشتی ہوئی اور وہ ویکتی پوجے دادا گرو مہاراج کی نگاہ میں تھا وہ اس کو ہرا سکتے تھے مگر اس آشیرواد کے بھروسے تھے کہ ان کو ایک مہاتما نے آشیرواد دیا ہے اسی لیے ہم تو ہاریں گے نہیں وہ لاپرواہ رہے اور وہ ہار گئے دادا گرو مہاراج ان کو بڑی گلانی ہوئی کہ دیو مہاتما آشیواد نہ دیے ہوتے تو ہم ہارتے تو نہیں اسی گلانی میں ان کو بڑا جھٹکا لگا اور ویراگ ہو گیا اور گھر پریوار چھوڑ کر کے بھجن پت کی اور اگرسر ہو گئے پھر جب ان کے انترال میں بھی ایک دن اویدار روپی راتری کا جب انت ہوا اور رام پرتار روپی سوریہ جب کھل گیا تو ان کو بھگوان نے بتایا کہ جب کہ کال کال پر تمہاری وجہ ہو گئی کہ یمراج سے تمہارا پیچھا چھڑ گیا کال پر تمہاری وجہ ہو گئی پھر وہی مہاتما ان کو دکھائی دیے جن مہاتما نے ان کو آشیواد دیا تھا اچھا جا کہ اسے نہ پٹکھائی ہے تو پھر دادا گرو میں سمجھ پائے ہو کہ ان مہاتما کا آشیواد انرتھک نہیں تھا ان مہا ان مہاپرش کا آشیواد یہی تھا کہ ہم کسی سے بھی پٹکنی نہ کھائیں ارتھات یمرا سے بھی ہماری پٹکڑی ہم یمراج سے بھی ہم پٹکڑی نہ کھائیں کیونکہ سنسار میں اٹھا پٹک تو ہوتی رہتی ہے آج ہار تو کل جیت مگر شاشو وجے تبھی ہے جب یمراج سے وجے مل جائے جب کال راتری سے ہم کو وجے مل جائے تب پھر پرمن سمار سمجھے کہ ان مہاتما کا آشیرواد ہم کو اب دکھائی دیا تو اس پرکار سے بھگوان ایک سمے ایسا آ جاتا ہے جب سادھک بھگوان کے نردیشن میں چلتا ہے تو ایک سمے ایسا آتا ہے کہ بھگوان ہم بھوتک وسط چاہیں گے بھی تو بھی بھگوان اس کی پورتی نہیں کریں گے پھر وہی ہو ہم کو دیں گے جس میں ہمارا پورن کلیان ہو جس میں ہمارا واستوک کلیان ہو جس کے دوارا ہمارا آنترک اندھار سماپت ہو جس کے دوارا ہم کال پہ وجے پراپت کر پائیں پھر اس پرکاش کی اور اگرسر کر دیتے ہیں بھگوان رام بھگوان اسی لیے اس رام نام روپی منی دیپک کے دوارا ہماری اس کاتری پہ وجہ پراپت کرنے کی شروعات ہوتی ہے پرماتا کا نام کا جاپ کے دوارا ہی اس سادھنا کی شروعات ہوتی ہے دھیرے دھیرے اودیا روپی راتری کا اندھکار کم ہونے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے یہی رام نام روپی جو دیپک ہے یہ رام بھکتی روپی منی میں پریورتت ہو جاتا ہے جیسے کہ ورشا رتو رگوپتی بھکتی تلسی سالس داس رام نام بر ورن جگ ساون بہادو ماس کے وشا رتو رگوپتی بھکتی گوسوامی تلسی داس جی کہتے ہیں کہ بھکتی کیا ہے وشا رتو کے سمان ہے اور تلسی سالی ساس اور سندر جو جن ہے جو بھکت جن ہے وہ دھان کے سمان ہیں جیسے کہ دھان ہے وہ دکاشت ورشا ریتو میں ہی ہوتی ہے کیونکہ دھان کو بھرپور بھرپور پانی چاہیے اور وہ بھرپور پانی برسات میں ملتا ہے اور رام نام بر برن جگ ساون بھادو ماس اور رام نام کے جو دو ورن ہیں را اور م یہ کیسے ہیں ساون اور بھادوں کے مہینے کے دوارا ساون اور بھادوں کے مہینے کے سامان ارتھات جیسے ساونوں اور بھادو کے مہینے بھی وشا رتو آتی ہے اسی پرکار سے را اور ماتما کا جو نام ہے را اور م اسی را اور م کے بیچ میں ہی پرماتم کی بھکتی روپی وشا کی برسات ہوتی ہے اور یہ وشا رام کے جو بھکت ہیں بھکت روپی دھان کے لیے اتنت ہی ہتھکاری ہے ارتھات پرماتما کے جو بھی بھکت ہیں وہ اس رام را اور موپی ساونوں اور بھادے بھادوں کے مہینے میں سدیو ڈوبے رہتے ہیں اسی اسی مہینے کے پانی پانی میں سدیو ڈوبے رہتے ہیں اسی کو کبیر داس جی نے کہا کہ را اور مَ کے بیچ میں کبیر راہ لکائے ر اور مَ کے بیچ میں کبیر داس سدیو چھپے رہتے تھے ارتھات یہی رام نام روپی منی دیپک جس کو ہم پہلے بیری مدما سے جپتے ہیں پھر دھیرے دھیرے یہی نام پشنتی کا پرویش پرشنتی میں پرویش لے لیتا ہے پشے مطلب ہوتا ہے دیکھنا اس میں شاس کو دیکھا جاتا ہے شواس کب آئی اور کب باہر گئی آہستے سے پہلے تو نام کو ڈھالا جاتا ہے پھر دھیرے دھیرے اسی شواس میں نام ڈھلا ڈھلایا ملتا ہے خالی من کو صبور سے سمیٹ کر کے شانس میں کھڑا بر کرنا ہوتا ہے تو شانس ہوتا ہی شانس میں سنائی دینے لگتا ہے نام کی دھنی سنائی دینے لگتے شانس آئی توم باہر گئی توم اندر آئی توم اس پرکار سے سوتا ہی نام دھن سنائی دینے لگتی ہے اور اسی نام کی دھن کے دوارا دھیرے دھیرے ہمارا جو من ہے سر اسی رو اور م کے بیچ میں ہونے لگتا ہے اسی کے بیچ میں کوئی دوسرے سنکلپ جو ہیں وہ آنے سماپت ہو جاتے ہیں جیسے پرا لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نام تو جپتے ہیں مگر نانا پرکار کے چتن آتے رہتے ہیں نام بھی جپ رہے ہیں من ادھر ادھر دوڑ دھوپ بھی کر رہا ہے کنتو جب نام جپتے جپتے ہمارا من بسنتی کی پریپکاستھا میں پہنچ گیا تو دھیرے دھیرے ر اور مَ کے بیچ میں کبھیرا رہا لکائے تو ر اور م کے بیچ میں ہی ہمارا من استر ہونے لگتا ہے سنکلپ وکلپ آنے شانت ہو جاتے ہیں یہیں سے رام بھکتی روپی رام کی جو بھکتی ہے وہ ہم کو پراپت ہونے لگتی ہے وہ کہتے ہیں پرکرتی کو مطلب ہوتا ہے انت ارتھاتم پرکرت انت کی شروعات یہاں سے پرکٹ روپ میں شروع ہو جاتی ہے اور رام بھکتی روپی رام کی بھکتی یہیں سے ہم کو ملنے لگتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے یہی رام روپی بھکتی رام کی جو بھکتی ہے ہم کو رام پرتاپ روپی سوریہ کے دوارا رام پرتاپ روپی سوریہ میں پرویش دلا دیتی ہے دھیرے دھیرے یہی رام بھکتی کے دوارا ہمارے انترال میں رام بھکتی چنتا منی سندر بسائی گروڈ جا کے اور انتر پرم پرکاش روپ دن راتی نہیں تہاں چاہیے دیا گرت باتی تو رام روپی رام بھکتی روپی منی کھل جائے گی جب تو دیا اور گرت کی باتی کی کوئی آشکتہ نہیں رہ جائے گی اور دھیرے دھیرے یہ نام بھی جو ہے سماپت ہو جاتا ہے ارتھات سماپت ہونے کا مطلب پرا میں پرویش کر جاتا ہے تو سدیو اس میں اسی میں ہماری جو چت ورتی ہے اسی میں سماہت ہو جاتی ہے اور اس میں ہم کو نام کو جپنا بھی نہیں پڑتا ہمارا من کی ایک وچار ہماری من کی ایک دھارا ہی وہ بن جاتی ہے سدیو من اسی کے بیچ میں رہنے لگتا ہے نام اور روپ کے بیچ میں تو جہاں رام بھکتی منی روپی رام روپی بھکتی رام بھکتی روپی منی جب کھل گئی تو دیا گت پاتی تو رام بھکتی رام بھکتی منی ارب جا کے دکھ لوش نہ سپنے ہوتا کے تو پھر اس ویکتی کے لیے دکھ کا لولیش ماتر بھی نہیں رہ جاتا سدیو اس کے انترال میں ایشوریہ پرکاش کھلنے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے ابرپی راتری کا راتری جس کو بتایا وہ سدا سدا کے لیے انت ہو جاتا ہے اس کی اس کا اور رام پرتاپ روپی سوریہ کھل جاتا ہے اور اس پرکار سے یہ جو اودھ ہے یہ کوئی ایسا نہیں کہ کیول جیسے باہر میں ایودھیا ہوئی وہاں پر بھگوان رام ہوئے یہ تو ایک روپک ہمارے مہاپرشوں نے بتایا یہ شریر ہی اودھ ہے اسی شریر میں ہی ادھے ستھی کا سنچار ہے یہ شریر کے رہتے ہی ہم اس پرم تتو پرماتا کو پراپت کر سکتے ہیں اور پہلے تو اس کے انترا اسی شریر کے انترال میں کال راتری یا ودیا روپی راتری کا اندکار ہے ہمارے انترال میں مگر جب رام رام نام روپی منی دیپک ہم پرجولت کر لیں گے اور دھیرے دھیرے ہمارے انترال میں یہ ودیا روپی راتری کال روپی راتری سماپت ہو جائے گی اور دھیرے دھیرے یہی رام بھکتی رام رام منی دیپ جلنے لگے گا پھر یہی رام منی دیپ رام بھکتی روپی منی میں پرورتت ہو جائے گا پھر یہی رام بھکتی منی رام پرتاپ روپی سوریہ کو پرکاشت کر دے گی ارتھاتا پھر سدا سدا کے لیے پرکاش ہو جاتا ہے جہاں جنم رنگ کا چکر سماپت ہو جاتا ہے تا پوری پرکاش ریہ تینوں لوگ کا تا تینوں لوکوں میں پرکاشت ہو جاتا ہے ارتھاتا سادھک جو اپنے ہردے کے انترال میں اس رام پرتاپ روپی سوریہ کو پرکاشت کر لیتا ہے اس کے اس کے دوارا تینوں لوکوں میں پرکاش پھیلنے لگتا ہے ارتھاتوک بھو لوک میں بھی اور جہاں تہاں بھی سمگر جیووں میں اس کا پرکاش پرکاشت ہونے لگتا ہے سمگر جیووں میں آتمی سنچار پھیلنے لگتا ہے ودیا کا اندھک سماپت ہونے لگتا ہے ایسے مہاپروشوں کے دوارا پرتک جیواتما کا کلیان ہونے لگتا ہے پرتیک جیواتما اس کاتری پر وجے پراپت کرنے کے لیے اگرسر ہونے لگتی ہے اور سداو سدا کے لیے جن مرن سے چھٹکارا پراپت کرنے کے لیے اگرسر ہو جاتا ہے جی اسی لیے یہ جو بھی یہ دشانت ہے سمپورن رام چانس کے مادھیم سے جو بتایا بھگوان رام کا یہ ایک آدھیات روپک ہے اس لیے یہ ہم کو دیپاولی منانی ہے اس دیپاولی سے ہم کو شکشا لینی چاہیے کہ باہر سے ہم جو دیپ جلاتے ہیں وہ ہم کو جلانے چاہیے مگر جس پرکار سے وہ باہر سے دیپ دیے جلائے جا رہے ہیں اسی پرکار سے ہم کو اپنے ہردے کے انترال میں بھی رام نام روپی منی دیپک کو جلانا چاہیے اور اس رام نام روپی منی دیپک کو پرجولت کرنے کے لیے ہم کو کسی سدگرو مہاپرشوں کی آوشکتا ہوتی ہے کیونکہ رام تے ادھک رام کر داسا رام سے بھی ادھک رام کے داس ہوتے ہیں کیونکہ نام تو سبھی جپنا چاہتے ہیں مگر من نہیں لگتا اس لیے ہم سب لوگوں کو کسی تتدرشی مہاپروش کی شرح لینی چاہیے اسی لیے کیونکہ سنتو بھکتی سدگرو وانی کبھی داس جی کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو رام بھکتی روپی منی ہے یہ تبھی ملے گی یعنی سچے سنت سدگرو مہاپرش مل جائیں تبھی ہمارے ہردے کے انترال میں یہ رام بھکتی روپی منی کھیل سکتی ہے رام منی روپی دیپ یا پرجولت ہو سکتا ہے تبھی ہمارا من اس میں استر ہو سکتا ہے اسی لیے ہم کو کسی تتدرشی مہاپر کی شرن لے کر کے ایک پرماتما کے نام کا جاپ کرنا چاہیے اور ان مہاپر کی شرن لے کر کے ان کی ٹوٹی پھوٹی سیوا کرنی چاہیے اور ان کا سروپ دیکھنا چاہیے جیسے جیسے ہم ان مہاپرشوں کے سروپ کو اپنے ہردے میں دیکھیں گے تو دھیرے دھیرے ہمارے ہردے کے انترال میں اس اودیا کا کالاتری کا اندھکار کا سماپت ہونے لگے گا اور رام ناروپی روپی منی دی بھی پرجولت ہونے لگے گا اور دھیرے دھیرے ہم رام پرتاپ روپی سوریہ کو پرکاشت کر لیں گے اور سدا سدا کے لیے آواگمن کے چکر سے چھٹکارا پا جائیں گے جس کو گیتا میں وہاں شری کرشن نے کہا کہ پرماتما جوتوں کا بھی جوتی ہے کا بھی جوتی ہے وہ پرماتما وہ تمسا پرمچکار سے اتنت ہی پرے ہے وہ اور جانم جان کے دوارا وہ جان کی چرمک چرم چرموتک اوستھا ہے وہ ارتھات جان کے دوارا وہ پرماتما پرکاشت ہوتا ہے جان کی پرکاشٹھا ہے وہ جان گم جانم گیئم اور جان کے دوارا وہ جاننے یوگیہ ہے اور جان گمیم اور جان کے دوارا اس پروت کو پراپت کیا جا سکتا ہے جو پرماتما کو اور وہ پرماتما کہاں ہے ہرد سروتھ ویشتم اور سمپورن بدھ پرانے کو ہردے میں ہے اسی کو گیتا میں بتایا اسی لیے وہ پرماتما کہیں باہر نہیں ہے باہر میں ہم کو دیپک نہیں جلانے ہیں کیول ہم کو اپنے ہردے کے انترال میں دیپک جلانا ہے پرماتما کے نام کا مہا پروشوں کے سوروپ کا شری گرو پد نکھ منی گنج ہوتی سمر دِویہ دشی ہوتی ایک دیپک تو رام نام رام نام کا ہے اور دوسرا منی بتایا گوسوامی تلسیدا جی نے شری گرو نکھ منی گن جوتی گرو مہاراج کے چرنکھوں کی جوتی جو ہے وہ منی کے تلیہ ہے ابدیا روپی راتری کا اندکار سماپت کرنے کے لیے ہے وہ سمر درشٹی ہوتی جس کا سمرن کرنے سے درشٹی کا سنچار ہوتا ہے اسی لیے ہم کو یدی اس یدارار روپی راتری کا انت کرنا ہے تو نام کا جاپ کرنا ہوگا اور کسی تتدرشی مہاپرش کے سروپ کا سمرن کرنا ہوگا تبھی ہمارے انترال میں یہ گھنگو راتری جو کاتری ہے جو ہم سب کے ہردے کے انترال میں بنی ہوئی ہے اس کا انت ہوگا بھگان بدھ نے بھی بتایا اپ دیپو بھو کہ اپنے دیپک سو بنو کیسے بنے اسی رام نام روپی منی دیپک کے دوارا مہاپروشوں کے سروپ کے دوارا <coughs> اوم شری ست گرو دیو بھگوان کی جے